حامدا ومصليا ومسلما سبحان الله اما بعد معذر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مسئلہ پر ناچیز کے پہلے خطاب میں قرآن پاک کی آیت کریمہ ولم نجد لہو آسما کا ذکر شریف آیا ایک مسئلے کے ذمہ ایک مسئلے کے ضمن میں کچھ بدباتروں میں اس کو سیدنا آدم سیدم و تسلیم کی گستاخی اللہ بنا کر ناشیز کی طرف منسوخ کر دیا جب مجھے علم ہوا تو میں نے عیسائیت کریمہ پر مزید تحقیق کرنا شروع کر دی چالیس کے لگ بھگ تفاصیر میں نے دیکھی اسی دوران جب مسئلے کی حقیقت معلوم کی اور مفسرین کے کلام سے جو صحیح نتیجہ کیا تو عہد کیا ایک رسالہ ترتیب دوں گا میرے معاون ساتھی ادارے کے مفتی مولانا محمد نذیر احمد صاحب جنہوں نے الحمد للہ یہاں ہی علم حاصل کیا ہے سبحان اللہ انہیں میں نے کہا کہ اس طرح ترتیب دے کر مسئلے کو رسالہ ترتیب دے سبحان اللہ انہوں نے تو گھر جان چلے جانے کی وجہ سے اس عمل کو شروع نہ کیا الحمدللہ للہ ناچیر نے اس کو خود ہی شروع کر دیا سبحان اللہ رسالہ دیر ترتیب ہے میرے سامنے مسودہ کے کاغذ پڑے ہوئے ہیں کچھ دوستوں کے سامنے بناس یا ولم نجد لہو آزما آیت کریمہ کریما پر کچھ تقریر کرتے ہوئے نشیان کے مسئلے پر میں نے کلام کی دوستوں نے مشورہ دیا کہ یہ موضوع ہو جائے تو اچھا ہو ناشیز نے بھی ان کے مشورے کو مفید سمجھا تو آپ کے سامنے اس آیت کریمہ پر اللہ پاک جنرل مجبور کریم کی دی ہوئی سمجھ کے مطابق بزرگان دین کے کلام کی خدمت کی برکت سے جو ایسا آیت کریمہ میں صحیح معنی اور جس کے اندر تمام لحاظات ضروریات آپ مشاہدہ فرمائیں گے موجود ہوں گے لہذا اس بیان کا اس کتاب کا موضوع میرا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی بھول کا مسئلہ یہاں پر مفسرین کلام میں سے جن کا کلام تنقیح اور تہذیب کا محتاج ہے وہ بھی میں پیش کر دوں گا اور جہاں جہاں بعض حضرات سے بعض جلیل القدر حضرات سے مسامحات ہوئی اجتہادی خطائیں ہو گئیں ان پر بھی تبدیل سبحان اللہ اور شاء اللہ اس مسئلے کو ایسے صحیح معنی اور مطلب کے ساتھ پیش کروں گا کہ ہر منصف انصاف پسند بندہ چاہے میرا موافق ہوگا چاہے مخالف ہوگا وہ داد دینے کے بغیر نہیں رہے گا دوستو یہ دنیا میں مشہور ہے باب اعظم علیہ السلام بھول گئے باب اعظم علیہ السلام بھول گئے جملہ بھی پڑھنے میں آیا بڑے بڑے بزرگوں کے پاس پڑھنے میں آیا مختلف تفسیروں میں آیا حکمت واز کی کتابوں میں آیا علم اخلاق کی کتابوں میں آیا اول الناس اول الناس پہلا انسان پہلا بھولنے والا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور سب سے پہلے وہی بھول گئے تو کہتے ہیں انسان کی فطرت بھولنا ہے یہ جملہ عام مشہور ہے لیکن اس سے جو لوگ مانا مطلب عام سمجھتے ہیں وہ مانا مطلب جو عام سمجھا جاتا ہے وہ مانا مطلب صحیح نہیں ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ بھول کا مانا ذہن سے بات نکل جانا جنہوں سے پنجابی کہنا چیتا نہیں دیا یہ غلط ہے سیدنا آدم علیہ اصلاح و تسلیم کے متعلق یہ مانا سمجھنا غلط ہے اس کی وضاحت ماں کی وضاحت سب کچھ میرے اس موضوع میں آ جائے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نسیان جو لفظ ہے نا جس کا ہم بھول مانا کرتے ہیں یہ نسیان دو قسم نسیان جس کا معنی بھول کیا جاتا ہے اس کی دو قسم ایک قسم ہے کہ اس کا سبب حافظے اور دماغ کی کمزوری ہو حافظہ کمزور ہے دماغ کمزور ہے چیتا کمزور ہے سنتا ہے نکل جاتی ہے ارادے کا اس کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہوتا اس کے عمل کا دخل نہیں ہوتا اس کا اختیار اس میں شامل نہیں ہوتا مرضی سے نہیں چھوڑتا بغیر اختیار کی بات ذہن سے نکل جاتی ہے دماغ کمزور ہے چیتا کمزور ہے ایک نسیان کا یہ مانا ہے یہ سبب ہے اس سے ہی نسیان کا یہ قسم حاصل ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نسیان اختراری مجبوری کا اختیار کا نہیں شریعت متحرہ میں ایسے نسیان پر بھول پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی کیوں تبھی امر ہے استراری چیز ہے مجبوری ہے اور شریعت میں پکڑ اس سمر پر آتی ہے جس میں اختیار ہو جو بندہ اپنی مرضی سے دوسرا نسیان کا سبب ہوتا ہے غفلت لاپرواہی بات تو سنی توجہ نہ کی پوری توجہ نہ کی سنی سمجھ لی سب کچھ ہو گیا لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جیسے ہم کہتے ہیں آئی گئی سا گیتی سو توجہ اتنا نہیں رکھی اگر توجہ چیتا صحیح ہے دماغ صحیح ہے حافظہ صحیح ہے لیکن توجہ اتنا نہیں رکھتا بار بار اس کو محفوظ کرتا بار بار اس کی طرف توجہ کرتا اس کو محفوظ کرتا تو ذہن میں محفوظ رہتی لیکن اس نے لاپرواہی کی ہے تو ذہن سے نکل گئی یہ بھی بھول ہے یہ نسیان ہے لیکن اس نسیان کا سبب غفلت اور لاپرواہی ہے اس پر پکڑ ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی اللہ رسول کے حکم کو کسی موقع پر اس طرح بھلا دیتا ہے تو اس پر مواخذ اور پکڑ ہو سکتی ہے کیوں یہ نسیان اختیاری ہے ہے اختیاری نشیان پر پکڑ ہوتی ہے اختیاری پر سمجھ آئی گئی ناچیز نے جو دو قسمیں بنائی ہیں یہ میری نہیں ہے امام لوگوں سب سے پہلے یہ چیز ناچیز کے پاس پڑھنے میں آئی کتاب تعبیرات اہل سنت امام ماتھوری رضی اللہ تعالی امام ماتری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جو ہے تعویلات و اہلی سننا قرآن پاک کی وہ تفسیر ہے تعویلات و اہلی سننا امام ابو منصور ماتری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے سب سے پہلے میں نے اس میں پڑھا ہے اور اس میں اس کی عبادت پیش کی ہے دوسرے نمبر پر یہ امام راغب اصفہانی امام راغب اصفہانی رضی اللہ تعالی ان کی کتاب مفردات قرآن مشہور ہے مفردات قرآن مشہور ہے ان کا کلام کلام قرآن پاک کی لغت میں بہت مضبوط شمار ہوتا ہے انہوں نے نشان کے مادے کے اندر جو لکھا ہے اس کو صاحب روح البیان نے تفسیر روح البیان میں نقل فرمایا سبحان اللہ لیکن مکمل ہی نقل فرمایا کچھ اس سے نقل فرمایا میں نے اپنے رسالے میں ضرورت کے مطابق جتنا انہوں نے لکھا ہے وہ سب میں نے نقل کر دیا ان کا کلام شریف اس موضوع کے اندر میں پیش کرنا اچھا سمجھتا ہوں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں انسانو ہو ترک ضبط ضبطہ مستوں دیا امال وقت وإما عن غفلة وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره يقال نسيته نسيانا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فذوقوا بما نسيتم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لا تؤاخذني بما نسيت فنسوا حظا مما ذكروا به ثم اذا نعمه منه نسي ما كانوا يدعو اليه من قبل سنقرئك فلا تنسى اس کے بعد آیات کریمہ پیش کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ کلو نسان میرا انسان ہے غمح اللہ تعالیٰ ماکان اسلط ان ما عز رفیع ہے نحو ما روي عن نبی صلی اللہ وما عذر رفیع ہے ما روي عن عن نبی صلی اللہ وسلم رفع عن امتی الخطا والنسیان فهما لم يكن سببه منه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسيناكم هو ما كان سببه عن تعمد منه وتركه على طريق, طريق الإهانة وإذا نصب ذلك إلى الله فهو تركه إياهم استهانة بهم ومجازاتا لما تركوه امام راغب اسفانی تعبیرات اہل سننا مفردات راغب وہ روخڑ ان تین حضرات کا یہ کلام سمجھو جس سے وضا جس سے سند مل گئی کس بات کی کہ نشان دو قسم ایک نشان استراری ایک اختیاری اضطراری پر پکڑ نہیں ہوتی اختیاری پہ مواخذہ اور پکڑ بات کو سمجھ سبحان اللہ سیدنا آدم علیہ السلام لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کی وضاحت اس کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا امام راغب کے کلام کی وضاحت کر دیتا ہوں کوئی جاہل اعتراض نہ کہ انہوں نے فرمایا قلد وکر ہوں نشان کی تعریف کے اندر فرمایا نشان کا سبب یا تو ذوف قلب ہوگا یا خب غفلت ہوگی اور یا ارادہ ہوگا تو اگر کوئی بے وقوف یہ سوال کر بیٹھے کہ امام راغب کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ نسان کے سبب تین ہیں اور تم دو قرار دے رہے ہو تو اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سبب دو ہی ہیں سبب دو ہی ہیں اور دو ہی قسمیں ہیں نشان تیسری قسم ہے اس کو مجازن اور استطرادن انہوں نے نشان کہہ دیا ہے وہ نشان نہیں ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کے حکم کو کسی کی بات کو کسی بات کو حقیر سمجھتے ہوئے ٹگے گا نہ سمجھے یہاں نہ تو توہین کے طور پر اس کو چھوڑ ہے پرا چھانڈے گی ہوتا ہے یہ کہڑی گل ہے اس کو بھی انہوں نے استطرادن نشان کے تحت ذکر کر دیا حالانکہ یہ نشان نہیں ہے استطرادن یہاں پر ذکر ہوتا تبان ذکر کیوں یہ ارتقاب جرم ہے یہ انتہائی بدترین ارتقاب ہے اگر کوئی آدمی اللہ رسول کی بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا اور ہے پرو دفے مار وہ کافر ہوتا ہے وہ بدترین مجرم ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہتے بھول گیا اگر کہنا ہے نسیان کا وہاں پر اطراق کرنا ہے تو بالکل مجازن ہوگا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ناچیز اسی وجہ سے تعبیرات اہل سنت کے اندر نسیان کی دو ہی قسمیں بنائی ہیں تیسری کا انہوں نے ذکر تک اشارہ تک نہیں سبحان اللہ یہ کسی جاہل یا بد باطن بندے کو یہاں پر جو وہم لگنا تھا اس کا میں نے اجالا کر دیا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا اور کلام امام راغب کی توجہ ہو رہی اس کے بعد بھائی بھول کا بھول جو ہے نا چاہے وہ بھول کی پہلی قسم ہو چاہے دوسری ہو اشتراری ہو یا اختیاری ہو حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی بھی نہیں ہو کیوں اگر کہتے ہیں کہ حضرت بھول گئے اللہ کے حکم کو چیتا کمزور تھا دماغی کمزوری تھی زوفے قلب کی وجہ سے بھول گئے غلط ہے کون کہہ سکتا ہے کہ بابے علیہ السلام کا چیتا کمزور تھا سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ اللہ اکبر یہ کہنا غلط ہے اگر کوئی کہے کہ دوسری قسم کا اختیاری اختیاری نسیان ان میں تھا کہ غفلت لاپرواہی کر گئے یعنی توجہ جتنا کرنی چاہیے تھی اتنا توجہ اللہ کے کلام کی طرف نہیں کی حکم کی طرف نہیں کی یہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کا ولی یہ کام نہیں کر سکتا ان کی شان خلاف خلافت تو نبی کیسے کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اولیاء کرام ہر بات سے غفلت برت لیتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے نہیں بے بے شک شک سبحان اللہ تم ہم لوگ ہوتے ہیں جو لاپرواہی کر جاتے ہیں فاصل فاجروں کا کام ہوتا ہے ہمارے جیسے فاصل فاجر لوگوں کا کام ہے غفلت کرنا لاپرواہی کر جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ دل میں تعظیم اسی طرح ہو لیکن نفسانی خواہشات کی وجہ سے دھیان پورا نہ کرے قلت تعمب جس کو کہتے ہیں قلت توجہ سبحان اللہ بادری صاحب سبحان اللہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ باب آدم علیہ السلام کے اندر نشیان کی یہ قسم کی غلط کہہ رہا جس سے بھی وہ پاک بہادری صاحب سبحان اللہ اب بھائی باب آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن تو کہہ ہے فنا سے یا فنا سے یا نشان تو ہو گیا ان کو پھر نشان جب قرآن فرما رہا ہے تو بس نفی کیسے کرو گے نشان کی تو دو ہی قسمیں تھی دونوں نہ ہو سکی تو ناسیہ کیوں کہا گیا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اب اس کو سمجھیے یہاں پر میرے بھائی ناسے یا بامانا تارا کا کہ چھوڑ دیا باب آدم نے چھوڑ دیا اللہ سبحان اللہ ناسے یا بامانا تارا کا ہے وہ چیتا نہ رہنا نہیں ہے ناسیا کا مانا ہے چھوڑ دیا انہوں نے ترک کر دیا جو اللہ نے فرمایا تھا اس کے قریب نہیں جانا درخت اس امر کو انہوں نے چھوڑ دیا اس نہج کو انہوں نے چھوڑ دیا یہ مانا کرنا ہے ارے بھائی یہ مانا کس نے کیا یہ مانا سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں سبحان اللہ پھر ان کے شاگرد حضرت مجاہد نے کیا پھر امام سدی نے کیا صالحین میں سلف صالحین میں یہ تین کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول مجاہد تابعین سدی تبا تابعین میں سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اسماعیل سدی سدی کبیر جن کو کہتے سین کے ساتھ سدی کبیر امام اسماعیل سدی یہ فیکارا بھی ہیں ایک سدی صغیر ہیں وہ غریف راوی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پر سدی کبیر ہے سدی کبیر ہے سدی صغیر نہیں ہے بڑے سدی ہیں چھوٹے سدی نہیں ہیں یہ تین حضرات ہیں جن کے اقوال سب سے پہلے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہوں تفصیل تبری میں سند کے ساتھ مل جائے سبحان اللہ ان حضرات نے ناسے جا کا معنی تارا کا کیا ہے چھوڑ دیا لیکن میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ سلاۃ تو تسلیم کی عصمت کا جو دامن ہے وہ اتنا کہہ دینے سے پاک ثابت نہیں ہوتا صاف ثابت نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیا اللہ کو عمر کو چھوڑ دیا اللہ نے روکا اور انہیں چھوڑ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بات تو وہی لوٹ گئی بھائی پھر بے ادبی ہوتی ہے سمجھ تو میرے بھائی اس کو سمجھنے کے لیے اب جو ناچیز تقریر کر رہا ہے وہ ضروری ہے کہ ترک کا ایک معنی مطابق ہی ہے منطق سے گیا ایک ترک کا معنی مطابق ہی ہے ایک اس کا مانا ہے تزمنی ہے ترک کا کہتا ہوں نسیان کا نسیان کا ایک مانا مطابقی ہے نسیان کا ایک مانا تزمونی ہے بات کو سمجھنا منطقی مسئلہ ہے لیکن میں آسان کر دیتا ہوں مسئلہ منطقی ہے لیکن ایسا سمجھا دے تو بالکل عام فام ہو جائے گا ہر بندے کو سمجھ ترک کا نسیان کا مانا پیش کیا امام راغب اسفہانی کے کلام سے ترک و مست امال غفلت قلب ابھی پیش کیا کہ دل کی کمزوری کی وجہ سے دماغی کمزوری کی وجہ سے بھول جانا چھوڑ دینا جس چیز کو محفوظ کرنا تھا اس کو چھوڑ دینا دل کی کمزوری کی وجہ سے ذہنی کمزوری کی وجہ سے یا غفلت اور لاپرواہی یہ مانا تھا ٹھیک ہے پورا مانا یہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے بھول کی دو قسمیں نشان کی بنائی ایسے نشان کی دو قسمیں بنائی ایک نشان استراری اور ایک اختیاری ایسے ہے نا اب مکمل مانا یہ ہے جو بیان ہو گیا مکمل مانا جب نسان کا کرو گے تو اس کے اندر غفلت اور نشان ضرور غفلت یا دماغی کمزوری یہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے تب جا کر مانا مکمل ہوگا چھوڑ دینا کسی چیز کو جس کی حفاظت ضروری ہو اس کو چھوڑ دینا لیکن کس وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے یا دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ مانا پورا ہو جاتا ہے نسان لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لفظ کا مانا تزمونی مراد دیا جاتا ہے کہ پورا لینے کی بجائے آدھا مانا بھی لے لیا جاتا ہے اس کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں تزمونی معنی لہذا اگلا چھوڑ دیا اور ترک خالی چھوڑ دینا جو ہے اللہ سبحان اللہ پورا مانا مراد نہیں لیا گیا فناسیا جب اللہ نے فرمایا تو یہاں پر حضرت ابن عباس حضرت مجاہد اور سدی وغیرہ حضرات رضوان اللہ علیہ مجمع یہ حضرات جو کہہ رہے ہیں ہاں جی انہوں نے جو مانا کیا ناسیا بمانا تارا کا یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر نسیان کا وہ پورا مانا مراد نہیں ہے بلکہ صرف چھوڑنا ترک کرنا یہی منا مانا مراد ہے تو جس کا مطلب آپ یہ نکلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا بس سبحان اللہ غفلت یا چیتا کمزور اور دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ مانا چھوڑ دو قرآن میں یہ مانا مراد نہیں ہے اس کا ابتدا اس کا ترک والا مانا ایک جز مراد ہے اسی کو مانا تزمونی کا اسی کو دلالت ہے تزمبو نہیں لیکن اس کو آگے چلانا ہے تاکہ دامن سیدنا آدم علیہ السلام عصمت سیدنا آدم علیہ السلام عصمت معصوم ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے تو ان کا معصوم ہونا برقرار رہے تو بھائی بات یہ ہے چھوڑ دیا آگے قرآن مجید فرما رہا ہے ملم نجیت رحو آزما آزما کہ ہم نے اس کے لیے آزم نہ پایا یعنی آدم میں آزم نہ پایا ہم اس کو آپ سمجھیں گے تو نسیان کا معنی ترک جو ہم بزرگوں نے کیا نے بال صاحبہ کرام نے وہ سمجھ آتا ہے اور یہ سمجھنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی محفوظ رکھنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو ناسیہ کا مانا تارا کا کیا ہے یہ ان سے سند حسن کے ساتھ ثابت ہے تفسیر تبری میں سند حسن کے ساتھ ثابت ہے اس کی سند کے حسن ہونے پر امام ابن حجر عسقلانی نے تصریح فرمائی ہے الحجاب کتاب کے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے علی طلحہ علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی روایت ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ تو جو تفسیر حضرت ابن عباس سے حضرت ابن عباس سے علی بن ابی طلحہ کے واسطے سے ہو وہ اگرچہ مرسل ہے اور علی بن ابی طلحہ کی ملاقات حضرت سے ثابت نہیں ہے لیکن امام فرماتے ہیں کیا کہ جو واسطے ہیں نا حضرت علی بن طلحہ اور حضرت ابن عباس کے درمیان وہ شکایت ہیں اس وجہ سے جو ہے علی بن ابی طلحہ مجاہد سے بھی شہید بات ہے سرد کے ساتھ اسماعیل سدی کبیر سے بھی شہید اب بات آگے نجد لہو آزما اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کا آزم نہ پایا ابھی آزم کا کیا مطلب ہے یہاں پر اب وہ بھی مفسرین کے پاس جانا اللہ آزم کا معنی سلف سال ہی کچھ نے کیا ہے حزم پختگی کچھ نے کیا صبر کچھ نے کیا حفظ جس کا مطلب ہے جنہوں نے کہا صبر تو مطلب بنے گا کہ ہم نے ان کے لیے صبر نہ پایا کیسے صبر نہ پایا کسے صبر نہ پایا دانا کھانا میں تفسیر جلالین کا حوالہ دوں تفسیر جلالین شریف میں ہے ولم لہو آزما ہزما و ابرنگ عما نہیں نہ جس سے ہم نے ان کو روکا تھا وہ کیا تھا جس سے روکا تھا وہ کیا تھا وہ درختی تھا تو جس سے ہم نے ان کو روکا اس سے صبر نہ کر سکے ہزمہ ہزم احتیاط اور پختگی کو کری غلام نجد لہو ہزمہ ہم نے اس کے اندر پختگی نہ پائی کیا مطلب صبر و پختگی نہ پائی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے روکا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا لیکن وہ پختہ نہ رہ سکے قائم نہ رہ سکے صبر نہ کر سکے جو حفظن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان میں حفاظت نہ پائی یعنی کیا مطلب کہ اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے درخت کے قریب جانے سے محفوظ نہ رکھ سکے مقصد یہ ہے کہ جتنے الفاظ ہیں مختلف ہیں لیکن مطلب مانا ایک نکلتا ہے مال دیکھا جائے تو مطلب جس کو کہتے ہیں آخر میں ایک ہی اللہ سبحان تفسیر میدانی شریف کے اندر ہے ولم نجد لہو آزما تسمیم رائن تسمیم تسمیم سواد کے ساتھ کہ ہم نے ان کے اندر مسمم مسمم آدھے نا فلانے کا مسمم ارادہ تسمیم اور تسمیم یہ مسمم کا مصدر ہے تسمیم مہاراج پختہ رہے مسمم رہے وہ بات نہ امر اور جو ہمارا امر تھا اس پر ثابت قدم رہنا یہ چیز اس میں نہیں تھی باب آدم میں نہ پائی ولم نجد لہو آزما ہم نے ان کے اندر زیادہ نہ پایا پختگی نہ پائی ہمارے امر پر قائم ہے تفسیر روح المعانی میں کہا تسمی مرائی بسبا تھا امور انہوں نے بیزابی سے آگے عبارت لکھنا اضافہ کر دیا اگرچہ عبارت ان کی لے رہے ہیں لیکن کچھ اضافے کے ساتھ کہ صاحب تفسیر بیزابی نے تو فرمایا تسمی مرائی و سبا امر انہوں نے کر دیا تسمی مراجن محسب جس کا مطلب بنے گا کہ باب آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کے اندر پختگی نہ پائی رائے کی پختگی نہ پائی ثابت قدم اور مضبوط رہنا اس کے اندر نہ پایا اور صاحب بیضاوی تفسیر بیضاوی نے تو یہاں پر آگے اور الفاظ بھی لکھے اذ لو کان ذا عظیمت و تسلب لم یذله الشیطان ولم يستطع تغریره ولعل ذلك كان في بعض امره قبل ان يجرب الامور ويذوق شرها واريها کہ حضرت آدم علیہ السلام اگر ان کے اندر عظیمت پختگی ہوتی اور تسلق مضبوطی ہوتی تو شیطان ان کو نہ پھسلاتا اور ان کو دھوکہ دینے پر دینے کی طاقت نہ رکھتا بیضا بھی آگے فرماتے ہیں لیکن یہ لگتا ہے کہ شروع شروع میں تھا جبکہ ابھی انہوں نے تجربات نہیں کیے تھے زندگی میں اور کوڑا مٹھا نہیں سے شریاہ و اریا سبحان اللہ اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد یہ دو چار بندے بیٹھے ہو ہیں پھر بھی دو چار بندے جو ہے نا ان کو بھی ذوق آ رہے ہیں سبحان اللہ میرے دوستو یہ جو ہے نا یہا و شر شریاہ علامہ خفاجی رحم اللہ عنایت القاضی میں جو حاشیہ بیداری اس میں آپ فرماتے ہیں آرج اور شرج کی تفسیر میں آرج اور شرج کی تفسیر میں فرماتے ہیں شرج تمے کو کہتے ہیں اور ارج شہد کو کہتے ہیں شرج تما تما جانتے ہو کوڑا ہوتا جی۔ اور ارج الف کے ساتھ شہد کو کہتے ہیں کہ کوڑا میٹھا چکھنے سے پہلے جیسے کہتے ہیں کوئی فلانا تجربے کار بندہ ہے میاں کوڑا میٹھا سب چکی پھرتا ہے یا یہ بھی کہتے ہیں تتی ٹھنڈی سب ویکھی سو اونچ نیچ سب ویکھی سو نشیب و فراز دنیا میں سب دیکھے لے لو سے زمانہ واقف ہے بھائی جہاں گشتہ بندہ ہے تجربے کار ہے کہتے ہیں نا اس طرح مطلب قاضی بیدا بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام تجربات کی زندگی سے نہیں گزرے تھے تو اس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غلام نجد لہو آزما بات میں ادھر موڑ گیا ہوں جانا مجھے اور طرف چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں میں پھر واپس چلا جاؤں گا جنہوں نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا غلام نجد لہو آزما موضوع کے اندر کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے اندر پختہ ارادہ نہ پایا تو دیکھا وہ یہ چشتی اعظم علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے اور آپ دیکھا کہ حضرت امام بیزاوی تفسیر بیزاوی والے کیا کر رہے ہیں اور پھر ان کے تمام شارحین ان کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں اور صاحب روح المعانی کیا لکھ رہے ہیں اور جلالین والے کیا لکھ رہے ہیں وہی ہزما لم نجد لہو ہزما وہ لکھ رہے ہیں ہزم کا معنی ہاضم لکھ رہے ہیں سبحان اللہ خیر وہ تو جہالتے ہیں انہیں اور پھر اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا یہاں چھوڑتا ہوں پہلے ولم نجد لہو آزما جو ہے نا اس کی میں وضاحت کر کے تو ناسے یا کا مانا جو ہم نے تارا کا کیا ہے کہ چھوڑ گئے چھوڑ دیا اس کی وضاحت پوری کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ یعنی پیچھے گیا تو حضرت بات کو سمجھیے گا اب ولم نجد لہو آزما چھوڑ دیا حضرت نے چھوڑ دیا بلند نے جو آزما ہم نے آزم ان کے اندر نہ پایا چاہے صبر کہو چاہے حفاظت کہو چاہے ہضم و احتیاط کہو کچھ کہو مطلب ایک ہی ہم نے ان کے اندر ہاضم صبر حفظ نہ پایا تسمی میں راج نہ پائی کوئی مانا کرنا لیکن یہ کس لیے آگے آیا یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے آیا کہ جو پیچھے کہا ناسے جا یہ اس کے معنی کی وضاحت وغیرہ سبحان اللہ اللہ اکبر کس طرح کہ پہلے اصل کسی کی طرف جانا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام نے جو چھوڑ دیا تھا اللہ کی اس امر کو نہل کو اور دانا وہ درخت کھا لیا اس کھانے کا سبب کیا تھا ایک ہے وہ چھوڑ لینا اور کھا لینا کھا لینا اور چھوڑ دینا اس کا سبب کیا تھا چھوڑ دینے کے سبب پر غور کرنا چاہیے ایک ہے نفسانی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دیا یہ نہیں نبی یہ ولی سے نہیں ہو سکتا نبی سے سبحان اللہ اللہ اکبر ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فرمایا ہے کہ لا تقربا ہاد شاہجرا اس درخت کے قریب نہیں جانا اس کے اندر آپ نے تعویل کی اجتہاد کیا کب کیا جس وقت کے ابلیس نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کہ میں تمہارا خیال ہوں اللہ نے جو تمہیں روکا ہے نا اللہ نے جو تمہیں روکا ہے میں قسم کا ساما ہوما انی لکما لمن انداز سے قسم دی اور تاکیدوں کے ساتھ کہ میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ایک ہوں یہ نہیں کہا کہ خیر خواہ ہوں خیر خواہوں میں سے ایک ہوں یعنی جتنے تمہارے خیر خواہ ہیں ان میں میں شامل ہوں اور پرانا خیر خواہ ہوں یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے دشمن ہوں میں خیر خواہ ہوں اور یہ بھی نہ سمجھو کہ آج خیر خواہی کر رہا ہوں خیر خواہ ہوں میں سے ہوں لہٰذا نت کرتا رہتا ہوں تمہاری سوچتا ہی خیر خواہی ہے میں نے کبھی تمہارے خلاف نہیں سوچا اس نے قسم دی اور کہا پرور نے جو تمہیں روکا ہے نا اس درخت کے قریب مت جاؤ تو اس وجہ سے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ نہ رہ جاؤ لہذا اگر تم ہمیشہ رہنا چاہتے ہو یہاں پر تو کھا لو قسم دے دی حضرت آدم علیہ السلاۃ و تسلیم اس کی قسم کو دیکھ بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ حضرت آدم نے کسی کے منہ سے اللہ کی قسم سنی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جھوٹی قسم اللہ کی کوئی نہیں کھا سکتا اللہ کی قسم اور جھوٹی اللہ کا کوئی نام لے اور جھوٹا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے خود یہ بعید تھا کہ وہ جھوٹی قسم کھاتے اللہ کی جب ان سے بعید تھا تو جب شیطان سے سنا تو اس سے بھی بعید سمجھا سبحان اللہ کہتے ہیں نا آل مارو یقین بندہ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے تو آپ انہوں نے فرمایا جب میں نہیں قسم کھا سکتا کون قسم کھائے گا اللہ کی جھوٹی قسم ہو سکتی انہوں نے جناب اس کی قسم پہ اعتماد کیا اور اللہ تعالی نے جو روکا تھا اس کے اندر اب تعویل یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا معنی مطلب جو ہے نا اس کے اندر غور شروع کیا کہ اس کا معنی مطلب اللہ تبارہ تعالیٰ کیا مقصد ہے کیوں فرمایا اس کے قریب مت جاؤ اب اس کے اندر غور کرنا شروع کر دیا یا تو آپ نے یہ مطلب نکالا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے نا اس درخت کے قریب نہ جاؤ بات کو سمجھ لو اس درخت کے اس درخت کے اشارہ ہے اس درخت کے ہاں نہیں درخت کے قریب جانا تو اس کا مطلب ہے اسی با... اسی درخت کی بات ہو رہی ہے اسی درخت کی بات ہو رہی ہے اس درخت کی جنس کی بات نہیں ہو رہی لہذا اسی سے نہیں کھانا اگر اسی کی قسم کا اسی کی قسم کا درخت ہے اس سے کھا لیتا ہے کوئی بات نہیں مسئلہ آم کا درخت سامنے ہے اور میں کہتا ہوں قاری ریخ صاحب اس درخت کا پھل نہ کھانا اب ایک یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ یار اسی درخت کا آم نہیں کھانا ہے کہ یار استاد روک رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی درخت کا پھل نہیں کھانا ان کا مطلب ہے آم نہیں کھانا اشارہ تو انہوں نے کیا آم اس وجہ سے کہ اتفاق سے اتفاق سے سامنے سامنے یہی درخت ہے اس کا پھل آم ہے تو سامنے ہونے کی وجہ سے اشارہ کر دیا اگر سامنے نہ ہوتا تو کہہ دیتے بھائی پھل آمنی کھانا سامنے اتفاق تو اتفاق سے اشارہ ہو گیا مقصود یہ نہیں مقصود ہے سمجھو ہاں ہاں یہ ایک مانا یہ یہ سمجھ سکتے ہیں مقصود ہے آم کھانا آم سے روکا آ جانا اب یہ دونوں معنی استعمال ہیں سننے والا یہ سمجھ سکتا ہے یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ فقط اسی کے عام روکے جا رہے ہیں یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس جنس کے عام روکے جا رہے ہیں جہاں پر بھی عام ہوگا میں نے نہیں کھانا یہ روک رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا مانا سمجھا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ سمجھا کہ اللہ جو فرما رہا ہے نا اس درخت کے قریب نہ جانا تو انہوں نے فرما سمجھا کہ اسی کا پھل نہیں کھانا حالانکہ مقصود کیا تھا کہ اس جنس کا یا یعنی کسی وجہ سے کہتے ہیں نا گندم دانا نہیں کھانا اب گندم دانے کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ گندم دانا جو اس ڈنڈی پہ لگا ہوا ہے یہ نہیں کھانا دوسرا کھا لینا سبحان اللہ اللہ اکبر یا تو انہوں نے یہ تعویل اور یہ مطلب نکالا یا اس طرح کی تعویل اور مطلب نکالا کہ اللہ پاک نے جو منع کیا ہے نا تو حرام کرنا مقصود نہیں ہے محض تنظیم مقصود ہے جس کو کہتے ہیں کراہت تنظیم کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے خلاف اولا ہے اب یہ دو تعویل مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت کے ذہن میں یا یہ تو انہوں نے جو رکاو نہج تھی اللہ کی کیس کے قریب نہیں جانا انہوں نے اس نہج شریف کے مطلب جو ہے جس کو تعبیر کر مطلب جو تھے وہ نکالے اور یہ کیوں نکالے ابلیس کی قسم دینے پر اعتماد اب ابلیس کی قسم پر اعتماد نے یہ مطلب اور تعویل بنوائی تو مطلب اور تعویل کی وجہ سے جب کسی کے امر کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ اشتہادی چھوڑنا ہوتا ہے نفسانی چھوڑنا نہیں ہوتا سبحان اللہ اللہ اکبر نفسانی یہ ہے کہ بس پہنچا سے ایسا بڑا ساڈے لوگ سے یار خیر یہ مقصد نہیں تھا کیا بات ہے سبحان اللہ اب ان کا ولم نجد لہو آزما ہم نے پختگی اور آزم نہ پایا اور چھوڑ دیا انہوں نے نہ سیا چھوڑ گئے اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہ پائی چھوڑ گئے یعنی ہمارے نہج کو ہمارے حکم کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان کے اندر پختگی نہ پائی کیا مطلب کہ تعویلوں بغیر مطلب ادھر ادھر کے نکالنے کے بغیر شیطان کی بات پر اعتماد کیے بغیر میرے حکم پر ڈٹ جانا یہ ان میں نہیں پایا ہم نے جس کی وجہ ہے جس کا مطلب اب نکلے گا کہ چھوڑ دیا انہوں نے ہمارے امر کو تعویل یہ آزم یہ عزم نہ ہونے کا مطلب سبحان اللہ اب قربان جائیں ہمارے صحابہ اکرام تابین تبا تابین ان کی باریک بینی پہ تفسیر ہے تو انہیں کی اصل تفسیر انہیں کی بات نہیں سبحان اللہ چیز نے جب مطالعہ کیا چالیس تفصیلوں کا جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ ہے اب مانا ہوگا سے یا ترجمہ جب ہم کریں گے قرآن کا سے یا وہ چھوڑ گئے ولم نجد لہو چھوڑ گئے ہماری نہج کو ولم نجد لہو آزما ہم نے بغیر تعویل کے ہم بغیر تعویر کے ہماری نہج پر عمل کرنا جو ہے تعویل کے ساتھ تو عمل ہو گیا لیکن تعویل کے بغیر عمل کرنے والی پختگی ہم نے ان میں نہ پائی اس سے پتہ چلتا ہے توجہ کہ جو ظاہری معنی ہوتے ہیں جب ان سے پھیرنے والا کوئی دلیل قطعی کوئی صارف قطعی نہ ہو انہی پر رہنا یہ افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسی سے پتا چلا کہ مسائل صفات میں جو سلف صالحین کا مذہب تفویض ہے وہ کتنا افضل ہے ہمارے مہر علی بھی فرماتے ہیں فرمایا اللہ پاک کے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں اور ان کے اندر معنی ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتا تو فرمایا چاہے نہیں آتا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے جو مراد لی ہے وہ بر حق ہے ہم اس میں تعویل کی طرف نہیں جاتے تعویل کی طرف نہ جانا یہ افضل ہے لیکن تعویل کی طرف چلا جانا یہ باب آدم علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہے لہذا اگر کوئی تعویل کی طرف جاتا ہے تو وہ حضرت آدم کے پیچھے چلتا ہے اور اگر کوئی تعویل کی طرف نہیں جاتا تو محمد رسول اللہ کے پیچھے چلتا ہے سبحان اللہ کیا رائے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سمجھ آئی کہ سبحان اللہ شان ہو میرے بھائی اس آیت کریمہ میں ناچیز نے جو موقف محفوظ کیا ہے وہ یہ ناسیا کمانا نہیں ہے ناسیا کمانا چھوڑنا ہے علم نجد لہو آزما کا مطلب پختگی آزم نہ پانا یعنی تعویل کے بغیر ظاہر پر عمل کرنا یہ پختگی نہیں یہ پختگی ان میں نہیں اللہ تعویل کے ساتھ انہوں نے عمل کیا عمل کرنا چاہیے تھا بلا اللہ سبحان اللہ اور جو مستحد ہوتا ہے توجہ سبحان اللہ جو مستحد ہوتا ہے اس پر لانتا نہیں کی جاتی اس پر لانتا نہیں کی جاتی اس کو برا نہیں کہا جاتا پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ حجاللہ شاہوں نے فرمایا آسا فاس آدم رب فغوا کا کیا مطلب ہوگا اللہ تو فرما رہا ہے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی فغوا فاستا آدم رب بہ فغوا بہ کیوں ہوا اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا حقیقی نہیں ہے معاشیت دو قسم ہے یعنی نافرمانی دو قسم ایک ہے نفسانی ایک ہے اشتہاری نفسانی نافرمانی جو ہوتی ہے وہ حقیقی نافرمانی ہوتی ہے اور جو اجتہادی ہوتی ہے اس کو سورتن لفظوں میں معصیت کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے اس کو معصیت سوری کہ اللہ صاحب وغیرہ نے لکھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تعویل کے ساتھ انہوں نے ہماری نہج پر پورا عمل نہ کیا تو تعویل کے ساتھ چھوڑنا اگرچہ اشتہاد ہے لیکن بظاہر تو چھوڑ رہے ہیں نا تو جب چھوڑ رہے ہیں تو ظاہر کی وجہ سے اللہ نے فرما دیا ظاہر چھوڑنے کی وجہ سے حقیقت میں تو وہ تعویل کے ساتھ عمل ہے اشتہاد کے ساتھ عمل ہے لیکن کیونکہ ظاہر چھوڑ رہے تھے تو اللہ نے ظاہر چھوڑنے کی وجہ سے معصیت ظاہری کہہ دیا تھا باساد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے نہیں گواہ کا مطلب ہے کہ جو ان کا مقصد تھا ہمیشہ رہنے کے لیے کھانا یا فرشتے بن جائیں وہ پورا نہ ہو سکا تو اپنے مقصد پورے کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے یہ مطلب ہے گواہ کا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ گواہ کا مانگا یہ نہیں کہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا نبی راستے نبی تو بھٹکوں کو راستے پر لگانے والا ہوتا ہے بے شک خود کیسے راستے سے بھٹک سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو کہا تھا نا ہمیشہ رہنا ہے تو کھاؤ فرشتہ بننا ہے تو کھا لو اس جنت میں ہمیشہ رہو گے تو ہمیشہ رہنے کا مقصد سامنے رکھ کے انہوں نے کھایا اور جب کھا لیا تو الٹا جنت سے باہر جانا پڑا تو اللہ نے فرمایا جو ان کا مقصد تھا پورا نہ ہو سکا فغوا اپنے مقصد سے بھٹک گئے سبحان اللہ کے راستے سے نہیں جو ان کا ارادہ تھا وہ پورا نہ ہو سکا تو اپنے مقصد سے بھٹک گئے اللہ اکبر اب آسا آدم اور ابا سبحان آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی یعنی تعویل کے ساتھ تو چلے بغیر تعویل کے چلتے نا اللہ نہیں کر سکے فغوا یہ کر بھی لیا جو کرنا تھا انہوں نے کیا لیکن یہ ظاہری جو معاشیت ان سے ہو گئی اب کیونکہ ان کا مقام تھا بلند یعنی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشتہاری خطا پر تو پکڑ نہیں ہوتا نیچے کو اتارے گئے کہتے ہیں حسنات البرار سیاحت المقر ایک مقرب ہوتا ہے ایک مقرب ہوتے ہیں تو نیک ہوتے ہیں نیکوں سے اوپر مقرب ہوتے ہیں بہت ہی قریبی بندہ بہت ہی قریبی آدمی اگر کوئی ایسا ویسا کام کرے کہ دور والے کریں نا تو بندے کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا وہ قریب والا کرے تو برا لگتا ہے تو کہتے ہیں حسنات البرار سیاحت المقربین وہ مقرب تھے جب مقرر تھے تو ان سے اتنا بھی تعویل کے ساتھ جو ادھر ادھر ہونا پایا گیا نا ہے تو اللہ پاک کو یہ بھی پسند نہ آیا تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا نیچے ادھر سمجھ تباہ ہو سم تباہ کیوں فرمایا تباہ سما ہے نال نہیں سما تو متراکی کے لیے آتا ہے دو سو سال روتے رہے اللہ اکبر سبحان اللہ اب رونے کے بعد اللہ پاک نے پھر ان کو چنا تو جو پہلے مقام تھا قرب اس سے بھی کہیں اوپر لے گئے سبحان اللہ اللہ اکبر سورت سبحان اللہ یعنی مقصد ہے کہ سمجھ سبا کا مطلب یہی ہے کہ سورت نافرمانی نے وہ حسنات البرار سیاحت المقربین کی وجہ سے جو بوجھ پیدا کر دیا وہ دور ہو گیا پھر قرب مل گیا پھر قرب ملا تو پہلے سے بھی زیادہ مل گیا سبحان اللہ سبحان تو مجتبہ ہو ربو اللہ خطاب علیہ و ہدا اب ہدایت دے دی اس پر توبہ کے رجوع فرما اللہ نے اور ان کو ہدایت دی کس بات کی ہدایت دی کہ ہمیشہ رہنے کا جنت میں یہ طریقہ نہ تھا جو ابلیس نے تمہیں بتایا تھا اب میں بتاتا ہوں میری طرف سے جو رابری ہدایت آ رہی ہے اس کے مطابق تم چلو اب جنت میں جب جاؤ گے تو پھر ہمیشہ ہی رہ جاؤ سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اکبر اسی وجہ سے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا یہ تمہارے لیے خالی نہیں ہے آدم جو بھی تمہاری اولاد میں سے میری ہدایت آنے والی کی اتباع کرے گا ابلیس کی اور ابلیس کی نسل جو یورپ والے ہیں ان کی قسموں پر نہیں جائے گا جو میری اتباع کرے گا میری ہدایت کی میرے دین کی تو اس کا یہی حال ہوگا کہ وہ کبھی بدبخت نہیں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے اللہ آیت کریمہ کا معنی مطلب تو ہو گیا واضح کہ نہ ہوا بے شک مسئلہ رہتا ہے کہ کلام مفسرین جو ہے یہ مجھے چھیڑنا پڑ رہا ہے محض ان خبیصوں اور جہلوں کی وجہ سے جنہوں نے ناچیز کو سیدنا آدم کا گستاخ اللہ اور حقیقت میں گستاخ ہوا ہے شک خالی آدم علیہ السلام کے گستاخ نہیں ہے وہ کم وقت تیس کے لگ بھگ مفسرین کے گستاخ بنے ان کو حضرت آدم کا گستاخ اور کافر قرار دے دیا سمجھو تیس کے لگ بھگ یہاں پر پہلے نمبر پر میں یہ وضاحت کروں گا کہ وہ مفسرین کا میں نے کہا تھا کہ کلام ایسا کوئی ہے کہ اس کی تنقید کی اور تہذیب کی ضرورت ہے ان سے ایسے کلام ہوا ہے کہ جس کو ہم بے ادبی اور غبادت شان رسالت اور شان آدم میں قرار دے سکتے ہیں اور ہیں بھی جلیل القدر لوگ لیکن ہم گستاخی نہیں کہہ سکتے پہلے گستاخی اور بے ادبی میں فرق کو سمجھو گستاخی ہوتی ہے کہ الفاظ اچھے نہ ہوں اور نیت بھی گندی ہو پھر گستاخی ہوتی اگر الفاظ اچھے نہ ہوں لیکن نیت اچھی ہو یا لا علمی ہو تو بے ادبی کہہ سکتے ہیں گستاخی گستاخی ہمیشہ بدنیتی کے ساتھ ہوتی ہے سمجھنی بات اللہ یہ خود موضوع ہے میں نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے اس موقع پر اتنی ہی کافی ہے اگر کوئی مجھ سے اس پر دلیل مانگے بڑی دلیل ایک بخاری مسلم کی پیش کر دیتا ہوں چلو موضوع تمام ہو جائے سبحان اللہ بخاری مسلم کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صدقہ تقسیم مال تقسیم فرمایا کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا انصار صاحب کرام بیٹھے ہوئے تھے کچھ قریشیوں کو زیادہ دے دیا اور کچھ قریشیوں کو زیادہ دیا اور انصار میں سے کچھ کو کم دیا اب جو انصاری تھے نا ان کے نوجوان چند بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ پاک بخشے رسول کو یہ انصاف نہیں ہے اللہ رسول کو بخش دے تلواریں ہماری خون برسائیں اور مال دیتے ہوئے دوسرے زیادہ لے جائیں یہ وہ اب یہ الفاظ ایسے ہیں خود سمجھتے ہو کہ شان رسالت کے ہاتھ میں کیا بنتا ہے یہ الفاظ نازیبا ہے لیکن ان کی نیت گستاخی کی نہیں تھی ان کے منہ سے جہالت اور علمی کی وجہ سے نوجوان تھے نو عمر تھے نئے نئے اسلام میں آئے تھے ان کے منہ سے نکلی تو بات بعد میں شرمندہ ہوئے اور توبہ کی جس سے بے ادبی ہو جائے گستاخی نہ ہو وہ ہمیشہ توبہ کی طرف آتا ہے اور جو گستاخ ہوتا ہے وہ توبہ کی طرف نہیں آتا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جانا کہ ایسے ایسے بات لڑکوں نے بات کی ہے آپ نے ایک کمرے ایک جگہ بھرنا مخصوص حویلی میں انصار کو بلا لیا اور فرمایا یہ کیا میں نے سنا ہے تم سے ان کے فقہا اور سمجھدار جو تھے نا بزرگ لوگ وہ فرمانے حضور ہم ہمارے ہم نے فقہا میں سے تو کسی نے یہ بات نہیں کہی یہ بچے ہیں ان کے منہ سے نکل گئی ہے آپ علیہ السلام سمجھ گئے سمجھتے تو پہلے ہی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ان کی بات سن کر آپ نے یہ فیصلہ کیا اور سمجھ گئے کہ یہ ان کی معذرت صحیح ہے صحیح ہے معذرت آپ نے فرمایا انصار میں میں کسی کو مال زیادہ دیتا ہوں اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے تاکہ تگڑا ہو جائے اور میں تمہیں مال اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ دوسرے جن کو مال دیا وہ مال لے جائیں گے اور تم خود رسول اللہ کو اپنے گھروں میں لے جاؤ گے بتاؤ تمہارا سودا منافع کا آئے گا کاٹے گا یارس اب بات کو سمجھنا ویسرا اسی طرح کا واقعہ اس کا ہے وہ خارجیوں کا بڑا باپ جو تھا آپ علیہ السلام السلام تقسیم فرما رہے ہیں ماں وہ کہتا ہے اے دلیا محمد محمد عدل کا دو صحابہ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ ان کو تلوار مارتے ہیں حضرت عمر و حضرت خالد یا رسول اللہ نے گستاخی کی ادھر دو میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا ادھر حضور نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اور حضور نے ان کو بٹھا دیا فرمایا ان کی نسل سے یعنی ان کی روحانی نسل ان کی سوچ والی کیا مت پیدا ہوں گے اور دجال کے ساتھ گے اللہ ان کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا گیا ہوں بات آ گئی نیت کی یہی وجہ ہے کہ غلط نے توبہ نہیں کی رجوع نہیں لایا وہ رجوع کیونکہ ان کی نیت خالص تھی اس خبیص کی نیت گندی تھی یہ اتنا مثال کافی ہے نظیر اس مسئلے پر ایسے نا بے شک سبحان اللہ اب جی دیکھو میں نے تفسیر تبری سے شروع کرنا تفسیر تبری کے اندر عبارت ہے تفسیر تبری کے اندر عبارت ہے محمد نصرف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي ويخالف أمري ويترك طاعتي ويتبع أمر عدوهم إبليس و في خلاف أمري فقديما ما فعل ذلك أبوهم آدم اگر ضائع کر دیں اے محمد یہ لوگ تیرے زمانے کے جو کفار ہیں ہمارے آہد کو زائد کر رہے ہیں ہمارے امر کی مخالفت کر رہے ہیں ہماری تعداد کو چھوڑ رہے ہیں دشمن ابلیس کی تباہ کر رہے ہیں دشمن ابلیس کی تباہ کر رہے ہیں میرے امر کی مخالفت میں اس کی تعداد کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے ان کے باپ آدم نے بھی یہ کیا ہے جی، حضرت امام تبری ابن جریر تبری محدث ہیں مجتہد مطلق ہیں صاحب مذہب تھے چوتھی صدی تک ان کا مذہب چلتا رہا جیسے حنفی مذہب چلتا ہے مال شافی مذہب چلتا ہے چار صدی کے آخر تک ان کا مذہب چلتا رہا ظاہر یہ بات کہہ دی اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی مضمون صرف انہوں نے نہیں لکھا اس مضمون پر اتفاق کن کے لوگوں کا ہے وہ میں بتاتا ہوں سمجھ آئیے کہ کدھر گیا دستہ کدھر گیا ہوں یہ دیکھیں جی آپ دوسرے ماموں کا منتخب امام ابن جریر تاباری پہلے نمبر پر ان کی وفات تین سو دس ہجری میں ہے دوسرے نمبر پر امام ابو اسحاق احمد ثعلبی ان کی وفات چار سو ستائیس ہجری میں امام تیسرے نمبر پر امام ابو الحسن علی بن احمد واحدی امام واحدی کی تفسیر واحدی مشہور ہے چار سو اور چار سو اٹسٹھ میں ان کی وفات امام ابو القاسم کشہری داتا علی ہجویری کے پیر امام ابو القشہری نے اپنی تفسیر میں زبخشری مشہور محتاط وہ پھر اس کے شراف امام تفتردانی ہے امام تیبی ہیں فتوح الغیب جو لکھی ہے امام ابن المنیر ہیں الانتصاف جو لکھی ہے سکونی کے علاوہ امام سکونی کے علاوہ انہوں نے رد کیا زمکشری کا باقی حضرات اتفاق کرنا اگلا نمبر امام محیو السنہ حسین بن مسعود باغ پانچ سو سولہ میں وفات ان کی تفسیر بغل میں بغال اب التری امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر امام قاضی عبداللہ بن عمر بیزاوی تفسیر بیزاوی جس کو کہتے ہیں اس کے تمام شارحین ان کے ساتھ متفق امام ابو البارکات حافظ الدین عبداللہ نصفی جن کو امام نصفی کہتے ہیں جنہوں نے کنز الدقائق لکھی ہے ان کی تفسیر ہے مدارک التری اس پہ حاشیہ ہے شرح ہے شیخ عبد الحق ہندی کی علی کلی کے نام سے بازار میں مل رہی ہے میرے پاس پڑ گیا علی کلی وہ بھی متفق امام برہان الدین ابراہیم بیکانی حافظ ابن حجر اسکرانی کے شاگرد ہیں آٹھ سو پچاسی میں وفات امام قاضی مجیر الدین غلیمی مقدسی حنبلی نو سو اٹھائیس میں ہوئی امام نظام الدین حسن بن محمد کمری نیشا پوری جن کی تفصیل نیشا پوری مشہور ہے امام محمد بن احمد خطیب شربینی مصری نو سو ستہتر میں ان کی شربینی میں ہوگی امام عمر بن علی بن عادل دمش بھی تفسیر بن عادل مشہور ہے آٹھ سو اسی میں ان کی وفات ہے امام ابو سعود ابو سعود عمادی حنفی نو سو بیاسی کے اندر ان کی وفات ہے تفسیر ابو سعود مشہور ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ مشہور زمانہ امام جلال الدین سیوتی امام جلال الدین محلی تفسیر جلال ان شراہ شاہ ان کے شارحین بھی امام اسماعیل حق کی تفسیر روح بیان ہوا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رام تفسیر مظہر یہ تمام اللہ اس مضمون مضمون کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ جی یعنی نظیر اور مثال پیش کی گئی کہ شیطان کی اطاعت کرنا اور یہ بات مان لینا وغیرہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آدم سے بھی ایسا ہوا مضمون تبری سے شروع ہوا اور سارے لکھتے چلے آ رہے اب بات کو سمجھنا میں نے اپنے یہ پہلے بتا دوں کہ یہ تمام ان لوگوں سے بے ادبی ہو گئی ہے بابے آدم علیہ السلام کی بات چاہے بڑے لکھا والے بے ادبی ہو گئی گستاخی نہیں کیونکہ نیت ان کی اچھی ہے اب بے ادبی ہو گئی کیا ہو گئی ارے یار چیشتی تو ہی کہہ رہا ہے بے ادبی ہے اتنے بڑے لوگ نہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا یہ جس نے میرے اوپر اعتراض کیا اس کو بھی پتا نہیں ہوگا ان مسلوں کا اب تفسیر محرر کی طرح ہوئے ہاں ایک یہ اور محرر الوزیز کی طرف کی ہے سب سے پہلے اس کو جو بے ادبی خراب دینے والے ہیں نا مغرب کے علاقے کو بہت بڑے امام مالکی مذہب کے امام ابن عطیہ اندلس کے رہنے والے ان کی وفات ہے پانچ سو چھیالیس میں یہ چھٹی کی تھی پاک کے زمانے کے لگتے ہیں قاضی عبد الحق ابن عطیہ اندروس تفصیل کیا المحرر عجیز اس کے اندر آپ فرماتے ہیں المعنى وان يعرض يا محمد هؤلاء الكفر عن ويخالف رسلي ويطيع خالف فقد فقد من فعل ذلك کا آدم وہاں طبل تھا یہ تعبل تفصیل کا مثالا تھا وزال بالله ليس رہے یہ تفصیل کوئی چیز نہیں حضرت آدم علیہ السلام مثال بنے ان کفار کی کہ جو منکرین ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کی مثال بنے اور یہ کہا جائے کہ یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے بھی کیا ہے یہ غلط ہے فرماتے ہیں آدم ان تعویل ہے بے تعویل آدم علیہ السلام نے جو معصیت کی وہ تعویل کے ساتھ ہے بغیر وہ میں تعویل کی وضاحت کر چکی ہوں میں نے آپ کو عرض کیا نا میں چالیس تفصیلوں کا مطالعہ کیا غلط کو غلط صحیح کو صحیح کر کے اندر سے چھان بین کر کے جو مکھن تھا وہ میں نے آپ کو بھیج دیا اس پر کوئی نہیں کرتا ان آساد تعویر ان تعبیر کے ساتھ ففی حاضہ غبادتوں آیا نہیں سن لدرت عدم پر غد ہے غد کا معنی تنقید سے شان ہے یا غدادن غد غدودن غدودن صاحب قاموس نے لکھا ناقص من قدر ہی تنقیص شان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تنقیص شان ہے اور واقع ہے سب بندے سمجھتے ہیں کون کہتا ہے یار کہاں نہیں وہ اتنی وہ تعویل تعبیل کے ساتھ دانا کھا رہے ہیں اور کفار سرکشی کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر یہ کفر کرتے ہیں وہ کفر تو نہیں کر رہے اللہ اچھا۔ ان کی تشبیح مثال کا کیا مطلب ہوا انہوں نے کہا اس میں بے ادبی ہے بات کو سمجھ لیکن پھر بھی انہوں نے عبادت کہا ترقی سے شان ہے تعویل تفسیر جو ہے ان حضرات کی اس کو ضعیف کہہ دیا ٹھیک ہے گستاخی نہیں کرار دیا گستاخی نہیں کہنا گستاخی کیوں نہیں کہنا ان سب حضرات مستحد مشتحد ہیں ان کی نیت قرآن کی خدمت ہے امبیا علیہ السلام کی تعظیم ہے خدمت ہے تو ان سے اگر کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو سمجھو اسی طرح ہے جس طرح کے وہ انصار صحابہ کے نوجوانوں سے نکل گئے ہیں سبحان اللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ اسی سے پتا چلا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کتاب سے بات پڑھی اور پیش کر دی وہ صحیح ہو وہ کتاب والے نے لکھا ہے نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کتاب والے سے غلطی ہو گئی ہو اسی وجہ سے کہتے ہیں علم کے اندر وہ دخل دے کہ جو اتنا صلاحیت رکھتا ہو کہ غلط صحیح میں تمیز کر سکتا اگر نہیں کر سکتا تو وہ علم میں مداخلت مت کرے مجرم بن جائے گا لا تقف ما اللہ تب به سمجھ آئی کہ نہیں اب اس کے ساتھ میں وضاحت کروں کہ میں نے جب مسئلہ یزید کو پیش کیا تھا تو لم نجد میں عظما آزما کا ذکر کس طرح آیا وہ میں بتاتا ہوں میں نے کہا بھائی کیونکہ میرا یہ موقف ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ اسی موقف پر مروں گا کہ یزید کہ جو جرم ہیں وہ گناہ ہے وہ اس کے اپنے دور خلافت کے ہیں جب حضرت سیدنا معاویہ پاک نے اس کو ولی عہد اور اپنا نائب مقرر کیا ولی عہد مقرر کیا اس وقت یزید کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا نہ چھپا ہوا یعنی چھپا ہوا ایسا کہ جو حضرت معاویہ سے چھپا ہو نہ ایسا کہ جو حضرت معاویہ سے چھپا ہو اور دوسروں کو معلوم ہو نہ اس طرح کا اور نہ اس طرح کا کہ حضرت معاویہ کو بھی معلوم ہو کسی طرح کا ایسا گناہ نہیں ہوا یہ میرا موقف ہے اور یہی موقف یہی موقف اس وقت کے صحابہ کا بھی ہے اور اہل بیت کا بھی ہے یہ میں نے اس کی پھر میں نے وہاں پر وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ حضرت امام حسن یا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی وجہ آپس میں بتاتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں جیسے محاد اصل ہوا عزم بلا مروبا اس کے لیے آزم اور مروت پیدا نہیں ہوئی تو میں نے کہا بھائی امام حسین یہ نہیں فرما رہے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ نہیں فرما رہے کہ ہم اس وجہ سے بیعت نہیں کرتے کہ یہ شرابی زانی ہے عزبو کہتے ہیں اس میں آزم و مروت نہیں ہے تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ آزم و مروت کا نہ ہونا وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں لیکن اس سے یہ نہیں میں نے کہا لازم آتا یہ نہیں ثابت ہوتا کہ جب اس میں آزم و مرمت نہیں تو پھر گناہی ہو گیا پھر شراب ہوگی پھر سب کچھ ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے کیوں یہ اس کو مستلزم میں نے کہا نہیں ہے جس طرح کے میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن فرما ولم نجد لہو عزما ہم نے اس میں آزم نہ پایا وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب عزم اللہ نے نہ پایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ ہی کیے غلط ہے یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح کے وہاں پر آزم کا نہ ہونا گناہ کو مستلزم نہیں یہاں پر بھی آزم کا نہ ہونا گناہ کو مستلزم نہیں ہو سکتا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہ گار ہے لہٰذا اس سے گنا ان لفظوں سے گناہ ثابت نہیں ہو سکتا جدید کا یہ میں نے بیان کیا اور یہ میرا موقف ہے یہ یزید کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے میں جھوٹ یا جس طرح کے ان بدبختوں نے کہا کچھ وہ یزید کو بے عیب ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم کو یہ کہہ رہا ہے سنو یزید کو بے یزید اپنا یزید کا وہ انہوں نے کہا یزید کا عیب چھپانے کے لیے کہا چھپانا کہ آدمی کا بچہ میرا تو موقف ہے میں موقف ہے میرا میں اس پر قائم ہوں یزید اس وقت برا نہیں تھا بعد میں ہوا ہے میرا موقف ہے اس پر میں قائم ہوں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح کے امام عالی مقام نے کہا بحادم بلا مروا اس سے اس سے یزید کے بنا شراب کا ثبوت نہیں ملتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا اس سے کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے کیوں کہ آزم و مربت اس میں قرآن فرما رہے نہیں بھائی وہاں پر پختگی کا لفظ میں نے بولا اب ان جاہلوں نے ہم کو پد باتروں نے پتا کیا آدم علیہ السلام کا گستاخ بن گیا یزید کا عیب چھپانے کے لیے آدم علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے اب اس کا ان کا میں نے جواب دینے کے لیے تیس کے لگ بھگ یہ تفصیلیں اکٹھی کی میں نے تو وہ لفظ کہے تک نہیں میں نے تو وہ لفظ کہے تک نہیں میں نے ادھر دیکھو بات کو سمجھنا ادھر دیکھو میں نے یہ کہا کہ اے یزید کا گناہ ثابت اس ان لفظوں سے نہیں ہوتا جس طرح کے لم نجد لہو آزما کے لفظوں سے حضرت آدم کا گناہ ثابت نہیں ہوتا وہاں پر تو گناہ ثابت نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں نہ ادھر نہ ادھر بات نہیں سمجھے وہ کے بچے یہ تیس کے قریب مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو کہا جا رہا ہے رسول اکرم کو کہا جا رہا ہے کیا محبوب اگر یہ تیرے زمانے کے کافر ابلیس کی مان گئے ہیں ہاتھ توڑ گئے ہیں فلان کر گئے ہیں فلان کر گئے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے آدم نے بھی ایسا کیا وہ بغیر کچھ تو شرم کر کچھ تو شرم کر میں نے نہ ادھر گناہ نہ ادھر گناہ کی نفی کے لیے میں نے کہا اور ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے کہ یہ نافرمانی ابلیس کی اطاعت کیا کیا لفظ بولے ہوئے ہیں تفسیر تبری میں اور پھر اسی مضمون کو آگے چلایا ہوا ہے ہاں جی اسی مضمون کے ساتھ تیس کے قریب مفسرین جو ہے وہ متفق ہو رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام کیے ہیں یہ اطاعت کی ہے یہ کفر کیا یہ فلان کیا کوئی بڑی بات نہیں یہ نقض عہد اور عزم کا نہ ہونا اور فلاں یہ تو آدم علیہ السلام میں بھی پایا گیا تھا تو بتاؤ یہ گستاخی بنتی ہے کہ وہ گستاخی بنتی ہے اگر تم بناتے ہو گستاخی تو اسی وجہ سے پہلے ایسا کرو ان تیس کے لگ بھگ مفسرین کو تم نے کافر کہہ ڈالا تم نے گستاخ سیدنا آدم کہہ ڈالا اب کیا بنے گا چلے تو تم مجھے گستاخ ثابت کرنے کے لیے اور کباڑا تمہارا ہو گیا اتنے مفسرین جو ہے جب اتنے مفسرین تمہارے ہاتھ سے چلے گئے تمہارے ہاتھ میں چھنکنا رہے گا تمہارے جہلانہ فتوے کے مطابق وہ سارے کافر اور گستاخ آدم بن گئے حسد ایسے ہی کرتا ہے حسد ایسے ہی بندے کی مت مار دیتا ہے آپ میری بات کو سمجھے کہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں ان جہل کو اتنے پتہ نہیں ہے وہ بے وقوف وہ بے وقوف اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ ادھر دیکھو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ میاں کوئی اولیاء اللہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہونے کے لیے بھی ہم نبیوں کی مثالیں پیش کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے مسائل میں امبیا کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں اللہ ارے بھائی مسئلہ یہی بات گناہوں سے جو اولیاء محفوظ ہوتے ہیں ارے بھائی گناہوں سے اولیاء اولیا جس طرح کے نبی معصوم ہوتے ہیں اس طرح ولی محفوظ ہوتے نے کہنے جی، اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہ سرزد نہ ہونا ان سے بھی ہوتا ہے ان سے بھی لیکن وہاں عصمت ہے یہاں حفاظت ہے لیکن تشبیح کس میں ہے گناہ نہ ہونے میں سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ غیر نبی کو نبی کے ساتھ کسی طرح بھی تشبیح نہیں دے سکتے وہ جاہل ہے وہ تشبیح نہیں دے سکتے جس میں تددیش ہو اور جب نفی کی جائے بات کو سمجھنا کہ فلاں یہ لفظ گناہ کو مستلزم نہیں جس طرح کہ وہ لفظ گناہ کو مستلزم نہیں کوئی پاگل کا بچہ ہوگا جو اس تشبیح کو گناہ کا ہے اس تشبیح کو گستاخی کا ہے ارے بھائی میں تو نفی میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ گناہ کو مستلزم نہیں یہی کہو گے نقل عہد کہہ رہے ہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے عزم کا نہ ہونا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہ یہ ادھر ادھر دونوں طرف یہ ثابت کر رہے ہیں میں دونوں طرف بے گناہی کا ثبوت کہہ رہا ہوں ان کو امام کہتے ہو اور مجھے گستاخ آدم کا کہ یہ اسی طرح کی بات ہے اور سنو عجیب بات میں نے اگر ان کا اعتراض ہو کہ یہ کہہ رہا ہے پختگی نہیں تھی حضرت آدم اس کی وضاحت میں نے کر دی اور ساتھ پھر بھی پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں تم کہ بیزامی بیزاوی میں وہی لفظ ہیں جو میرے منہ سے نکلے روح المانی اس کی اس کی ممدوہ تفسیر ہے وہ جزید کے مسئلے میں اسی کے حوالے دیتا ہے ہاں، اب اسی کو کافر کہہ گیا اور میں پوچھتا ہوں کافر بھی کہہ گیا حوالے بھی دے رہے ہو کہہ رہے وہ یہی کچھ لکھ رہے ہیں جو میرے منہ سے نکل رہا ہے تسمیم اور سب تھکا دم انفی تو معلوم ہوا نہ میری تشبیح میں گستاخی ہو سکتی ہے نہ میرے معنی اور مطلب میں ہو سکتی ہے یہ تمہارے پاس ہے ہمارے پاس نہیں اور الحمدللہ جو آیت کے متعلق تفسیر کا مسئلہ ہے معنی کا مطلب کا مسئلہ ہے وہ ہم نے ایسا واضح کر دیا ان شاء اللہ العزیز اگر یہی مفسرین ہوتے تو ایمان سے کہتا ہوں میری پیٹھ کے پر تھپکی مار کر فرماتے بچے کمل کر میری شروع سے عادت رہی ہے کوئی مسئلہ ایسا ویسا درپیش ہوتا ہے اعتراض کرتا ہے تو ناچیز موضوع میں جواب دے دیتا اور ان کی عادت ہے وہ نہ اگلی بات نہ پچھلی بات کاٹ واٹ کر کے تو جہلا نہ باتیں ایسے بغیر دلیل کے بڑے یہ بھی ایسے یہ ایسے ہی وہ ایسی یہ ویسی ہے یہ ویسی ہے یہ کیا ہوا یہ ویسی ویسی کا بچہ کیا ہوتا ہے ایک ہی مسئلے کو ایسا چباؤ دنیا پر حقیقت شامل چبا دیا چالیس تفسیروں کا سامنے رکھ کے یہ موضوع میں نے پیش کیا ہے باب آدم کی بول کا مسئلہ آج کے بعد یہ نہیں سمجھنا کہ باب آدم علیہ اسلام چیتا نہیں رہا جی۔ ہاں، ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے وہ شروع میں کرنی چاہیے تھی ہاں جی ایک شیخ ہیں عبد الرحمان بن زید بن اسلم روایت حدیث میں ضعیف ہے اور تفسیر کے اندر ان کے اخبار آتے ہیں انہوں نے ناسیا کا معنی جو کیا وہ تبری کے اندر ہے اس معنی سے اگر کسی مفسر نے یہ سمجھا کہ نسان مانا بھول ہے بھول جانا چیتا نہ رہنا اس نے غلط سمجھا یہ سیدھی ساری تفصیل تبری کی یہ ہے قال ابن زید ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما قال قال له يا ادم ان هذا عدو لك ولزيد ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى فقرا حتى بلغ لا تظما فيها ولا تضحى وقرا حتى بلغ وملك لا يبلى قال فنسي ما عهد عهد اليه في ذلك فنسي ما عهد اليه في ذلك قال وهذا عهد الله اليه قال ولو كان له عزم ما أطاع عدوه الذي حسده وأبى أن يسجد له مع من سجد له إبليس وعسى الله وعسى الله الذي كرمه وشرفه وأمر ملائكته فسجدوا له عبد الرحمن بن زيد فرمى عليه کہ یہ اللہ کا عہد ہے نہ سیا ماؤن کی وہ بھول گئے اب نہ سیا ولو کان لہو آزما اگر یہ اگر ان کے پاس عزم ہوتا تو دشمن ابلیس کی اطاعت نہ کرتے اگر ان کے پاس عزم ہوتا حضرت آدم کے پاس تو دشمن ابلیس کی اطاعت نہ کرتے یہ عبد الرحمان بن زید بن اسلم کا قول ہے اگر کسی نے اس سے یہ سمجھا کہ وہ بھول گئے وہی مانا چیتا نہ رہا یہ قول ان کا ہے میری سمجھ کے مطابق وہ صحیح نہیں سمجھے جی۔ پہلی بات یہاں پر یہ سمجھنی چاہیے بڑی پتہ کی بات ہے مطلب اتفاق سے میرے ذہن میں آئی میں نے کہا یار قرآن فرما رہا ہے کہ شیطان نے قسم دی کہ میں تمہارا خیر کھاؤں کھا لو اللہ نے تمہیں اس وجہ سے روکا وہ تو ساری بات یاد کروا رہا ہے تو بھولنے کا کیا مانا یہ میں آیا وہ قرآن فرما رہا ہے اس نے قسم دی اس نے کہا اس مقصد کے لیے تمہیں روکا گیا تم ہمیشہ نہ رہو تم وہ تو چیتا کرا رہا ہے تو بھولا بھولنا کیسا ہوا بھائی ایمان سے کہتا ہوں میں نے اپنی طرف سے اعتراض کیا اور تفسیر واحدی تفسیر بسیط امام واحدی کی دیکھی تو انہوں نے فرمایا جو لوگ کرتے ہیں بھول مانا وہ غلط ہے فرمایا شیطان تو یاد کرا رہا ہے تو غلطی کا کیا مطلب بھولنے کا کیا مانا پھر کی امتحان نہ واحدی تفسیر بشیر دیکھ لو کتاب کتاب ادھر اب کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ برابر آپ فرماتے ہیں کالا صحاب فنا سے یہاں ہونا لا فتو را لاسی قول اور جمی فی تارا کا سب کا قول یہی ہے کہ نسیان بمانا تارے کا اور ابن زید نے نسیان کو یہاں پر اسی پر معمول کیا جو ضد ذکر ہے ذکر ضد ذکر نہیں پڑھنا ذکر اور ذکر میں فرق ہوتا ہے زبان کے ساتھ یاد کو ذکر کہتے ہیں اور دل کے ساتھ یاد کو ذکر کہتے ہیں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں بولا یس فہارا بولا یس فہارا یہ صحیح نہیں ہے کیوں ان ناسی آخر کے مسئلہ نہیں بولے انا ابلی یہ یہ بات کو سمجھنا توجہ اور یہ بھی دیر میں رکھنا میں بات پڑھ گیا ہوں اس اس میں لکھنے والوں نے غلطی کی ہے بہت بڑی بہت بڑی غلطی کی ہے یہ جو لکھا ہوا نا لینا ناسی لاجو آخر بنسیا نہیں یہ کال جو ہے یہ یہاں نہیں آنا تھا وہ آگے آنا تھا لکھنے والوں نے کاتب نے پہلے لکھ دیا بیڑے گرد کر دیا مطلب بلا یہ سے ہو ہارا اس کے آگے لینا ناسی لاجو آخر بن نشیا نہیں یہاں لکھنا اور یہاں لکھا ہوا ہے تکرار ہو گیا اوپر بھی لکھ دیا نیچے بھی لکھ دیا غلطی ہو گئی جی ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں لکیر کے امیر سبحان اللہ اب بات کو سمجھنا کالا ابو صاحب فنا سے یہاں ہونا فتارہ تھا ملا ابن و ہاں ہونا اللہ بھی ملا یسا یہ صحیح نہیں ہے بھول والا مانا کیوں لینا ناسی لا جو آخر نشان ناسی پر مواخذہ نہیں ہوتا اور یہاں ملامت ہو رہی ہے اور دوسری بات والے ان ابلیسا ہی نا استغ ہما ذکر جب شیطان نے ان کو ان کے مقصد سے ہٹایا تو ان کو نہایے یاد دلائی ذکر ہمن مان ہا کما رب کما تمہارے رب نے تمہیں جو روکا ہے تو اس وجہ سے روکا ہے فرماتے ہیں جب وہ یاد کرا رہا ہے تو پھر بھولنے کا کیا مطلب ہوا بھائی سبحان اللہ بات سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر تو میرے بھائی باقی رہا ان کا یہ فرمانا کہ عبد الرحمان بن زید جو ہے وہ نشان ضد ذکر لے رہے ہیں میری سمجھ میں امام واحدی نے ان کے کلام کو صحیح نہیں سمجھا اب تو رحمان بن زید کا بھی وہی مطلب ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے اسی وجہ سے میں نے کہا متقدمی سلف صالح انصاب تابعین تبا تابعین یہ تینوں حضرات جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ناسیہ کمانا تارا کا ہے لہذا بھولنے والا مانا یہاں پر مراد نہیں ہے اگر امام واحدی نے سمجھا ہے تو یہ وہ لگ گیا ہے ہاں جی بے شک اب اس پر بھی وہ جلتے ہیں وہ ہمارے مخالف جو ہے نا وہ جلتے حسن کرتے کہتے کمال ہو گئی یہ کیسا عجیب بنتا ہے کبھی اس سے مناقشے کرتا ہے کبھی اس بڑے بڑے اماموں سے کرتا ہے انی کا بچہ ہم لکیر کا فقیر نہیں ہے سنو کل بھی میں نے جملہ ایک لکھوایا تھا علم کی شان اختلاف ہے جی جی جس کے اندر اختلاف کی صلاحیت نہ ہو عالم نہیں لکیر کا فقیر عالم نہیں ہوتا ہاں جی لکیر کا امیر عالم ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صرف بخشا ہے کلام بولنے لگ جاتا ہے کہ ادھر کیا ہے دیکھا اب میں نے ایمان سے کہتا ہوں یا میری میری توجہ بھی کہ یہ کاتب کی بہت بڑی غلطی ہے جی اور اس نے کوسین میں لکھنے والے کاتب محقق جو جس کو کہتے ہیں نا اس نے یہ عبارت جو اوپر لکھی ہوئی تھی نا لین ناسی لاج واقعی اس کو اس نے کوسین میں لکھا جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کی زیادتی ہے امام واحدی کے پاس یہ کلام نہیں تھا یہ ادھر ہی ہونا چاہیے تھا جہاں میں نے بعد میں بتایا یہ جو تاکیب کرنے والا اس کی بھی غلطی ہے بار صورت حضرت آدم کے بھول کا مسئلہ یہاں پر جتنا کچھ تقریر چاہیے تھی وہ میں نے جناب کو پیش کر دی ہے شان ہو سیدنا آدم علیہ السلام کی اس خدمت کے نتیجے میں مجھے بخش دے آپ کو بخش دے جہاں جہاں حضور کا امتی رہتا ہے اس کو بخش اور جہاں جہاں یہودیوں کا امتی بچتا ہے اس کو پیرس سے بانٹ آمین